خواتین حالت اعتکاف میں گھر کا کام کر سکتی ہیں یا نہیں تو دیکھیے خواتین کا اعتکاف تو یہ ہے کہ گھر کے ایک گوشے میں وہ بیٹھ جائے اور وہیں اپنا اعتکاف کریں ضرورت کے علاوہ نہ اٹھیں ضرورت کیا ہے باتھ روم جانا پانی لینا ہے یا اسی قسم کی حاجت یا وضو کرنا وغیرہ ان کے علاوہ نہیں اٹھ سکتی ہاں کوئی اکیلی خاتون ہے کہ جس کا پکا کر دینے والا بھی کوئی نہیں ہے صرف اس خاتون کے لیے پکانا جائز ہوگا اس لیے کہ بغیر کھائے روزہ بھی نہیں رکھا جا سکتا اور احتکا بھی نہیں ہوگا اس خاتون کے لیے یہ جائز ہوگا عام نہیں